مسلمانوں کیا تمہاری اور میری بہن اسی طرح بکتی رہے گی ہم اسی طرح سے فروخت ہوتے رہیں گے مسلمانوں یہ بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہیں پہلے ٹی وی کی مصیبت آئی اس نے بچی کو بے حیا بنایا پھر سینما کی مصیبت آئی اس نے ہماری بچی کو بے حیا آئی اس نے ہماری بچی کو گھر سے باہر نکالا اور آپ ایک کافر گندا کالا بدبودار سکھ آتا ہے ہماری بچیوں کو یہاں سے خرید کے لے جاتا ہے ان حالات میں سوائے جہاد کے مسلمانوں کو کون سی چیز ہے جو دین پہ قائم رکھ سکتی ہے ہم بے غیرت ہوئے ہم نے دین چھوڑا ہم نے ایمان چھوڑا ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے تھے ہم نے اس تصلح کو چھوڑا آج کیا بچ گیا ہمارے پاس آج کون سی چیز بچ گئی باہر ملکوں کے کافر کہتے ہیں کہ ہم ان کی ماں کو بھی خرید لیں گے ان کے کہنے پہ یہاں مجاہدین کے دفاتر پہ چھاپے مارے جاتے ہیں کہ ہمیں سود نہیں ملتا ہمیں آئی ایم ایف کا نہیں دیتی اور شرم کرو بنگلہ دیش کے حکمرانوں نے وہاں کوئی جہادی تنظیم نہیں ہے وہاں کوئی جیش محمد نہیں ہے وہاں کسی جہادی تنظیم کا وجود نہیں مگر بنگلہ دیش کی بچیاں ڈھاکہ کی سڑکوں پہ فروخت ہو رہی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا این جی اوز نے وہاں بربادی کی تم نے اگر یہاں مجاہدوں کو ختم کیا یہاں کی سڑکوں پر بھی یہاں کی سڑکوں پر بھی بیٹیوں کو بیچا جا گا